کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی راستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں